یا قائد اللہ کی قسم سن لو ساری دنیا کے پیر ولی بھی مل کر ایک ترازو کے پلے پر بیٹھ جائے تب بھی میرے نبی کے حسن کا میرے نبی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے آمینہ نے جب اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ سے جنا آمینا نے جب اپنے نبی کو اپنے بچے کو پیڑ سے جنا محمد اس کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا اور آمینا نے <clears throat> اس کا نام احمد رکھا غور کیجیے ایسے موقع پر بھی آمینا نے جب بچے کو جنا تو دنیا کی عورتوں نے کیا کہا تھا دیکھ کر مکہ کی عورتیں دیکھ کر کہنے لگی اے آمینا تو ایسا بیٹا جنا ہے دنیا کی کوئی عورت ایسا بیٹا جننے کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ قرآن نے کر دیا بڑے خوبصورت تھے مصر والیوں نے دیکھا تو اپنی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی تو عورتیں آ کر کہنے لگی اما عائشہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو میں نہیں معلوم تمہارے نبی کے حسن کا تو ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے اور یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہا کیا کہا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کا چہرہ دیکھا تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی مصر کی عورتوں نے یوسف کا جمال دیکھا تھا اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلی ہی کاٹی لورائنا جمال حبیبی لیقتان بہنا اگر انہوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہوتا تو وہ اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی غور کیجئے میرے دوستو کیا جواب دیا تھا مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کی انگلی کاٹ ڈالی اچھا ہوا کہ میرے نبی کا جمال نہیں دیکھا لورا نہ جمال حبیب نہ کلو بہننا اور اگر انہوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا ہوتا میرے نبی کا جمال دیکھا ہوتا تو اپنے دلوں پر چھڑیاں چلا لیتی شوہر کی سام شوہر کی تعریف نہیں یوسف کی تعریف ہو رہی ہے بیوی بی کیسے برداشت کر لے اور پیاری کہنے لگی آیا عائشہ یوسف اتنے خوبصورت تھے اتنے حسین تھے کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو عورتوں نے الزام لگایا آئے زلیخا آئے بس کچھ تفسیروں میں زلیخا نام بتایا گیا اللہ عالم بے لیکن کہا اے زلیخا تو دل دے بیٹھی ہے غلام کو تو کہا کیا کروں تم دیکھنا چاہے یوسف کو ایک ایک چھری دے دیے اور پھل دے دیے اور کہا یوسف نکل جا جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے نکلے تو قرآن کے الفاظ ہے کہ کپتانہ آئی دیا ہننا ان عورتوں نے جب یوسف کا حسن دیکھا تو اپنی انگلی کاٹ ڈالی اور باب تفیل کپتانہ انگلی نہیں کاٹی بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا قطع کے معنی کاٹنا اور قطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا کاٹ ڈالنا ان عورتوں نے یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کی انگلی کاٹی نہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی اور کیا فرمایا مہاجا باشارہ یہ انسان نہیں ہے یہ تو فرشتہ ہے میرے بھائیوں غور کرو میرے نبی کے حسن میں اور ان کے یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب حسن دیکھا یوسف علیہ السلام کا جب حسن دیکھا تو پہلے انگلی کاٹی پہلے انگلی کاٹ ڈالی اور بعد میں کیا کہا مہاجا بشرا یہ انسان نہیں ہے یعنی انسان ہونے کا انکار کیا ایمان نہیں لائیں مطلب یہی ہوا نا انسانیت پر ایمان نہیں لائیں پہلے انگلی کاٹی اس نے یوسف دیکھا تو پہلے انگلی کاٹی اور بعد میں انکار کیا ایمان نہیں لائی لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جب صحابہ اور صحابیات نے دیکھا تو پہلے وہ ایمان لائے اشد اللہ الہ الا اللہ وہ اشد محمد ابد رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہاں پہلے انگلی کٹی اور بعد میں انکار اور وہاں پہلے ایمان لایا جا رہا ہے اور بعد میں جنگوں میں صحابہ و صاحب نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا یہ تھا اللہ کے نبی جناب محمد اور رسول اللہ کے حسن میں حسن یوسف اور حسن محمد میں فرق یہ لوگ سیرت بیان کریں گے یہ لوگ نور سے قلابے گانے والے اللہ کے نبی میں اور اللہ میں کوئی فرق نہ کرنے والے یہ وہ لوگ ہائے ہائے میرے دوست بزرگوں ان کی کتاب الملفوظ پڑھ لو تو شرم سے سر جھک جائے گی آپ دیکھیں گے کتاب میں لکھا ہے کہ موسا سہاگ احمد آباد میں ان کا مزار شریف موجود ہے تھوڑی دیر کے لیے مجھے حق دیجیے شریف کہنے کا مزار شریف ان کا کہاں موجود ہے محمد آباد میں جس کو دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے ملفوظ میں لکھا ہے احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے بھی موسا سہاگ صاحب کے مزار کی زیارت کی یہ زنانا وزا رکھتے تھے کیا حالت ان کی زنانہ وضا چوڑیاں بھی پہنا کرتے تھے یہاں تک چوڑیاں سرخ لباس میں تھے ایک مرتبہ پانی نہیں برسا تو لوگوں نے کہا ارے آپ اللہ کے بزرگ ہیں پانی برسوا دیجئے تو بولے میں کون ہوتا ہوں دعا کرنے والا لوگوں نے ضد کی کہ دعا کر دیجئے بہرحال ایک اینٹ اٹھائی پتھر اور اس کو بائیں ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے کون موسا ہاتھ چوڑیوں کی طرف لا کر آئے اللہ یا تو پانی برسا یا اپنا سہاگ واپس لے مطلب سمجھ رہے ہیں اے اللہ یا تو پانی برسا یا اپنا سہاگ واپس لے یعنی میں تیری بیوی ہوں یا تو پانی برسا یا پھر الٹا میں طلاق دے رہی ہوں ابھی تک تو مرد طلاق دیتا تھا لیکن موسا سہاگ اللہ کو طلاق دے رہے ہیں قسم خدا کی کتاب میرے پاس ہے جس کو بھی دیکھنا ہوا کر دیکھ لیں الزام لگانے سے پہلے اپنے مولویوں پر الزام لگاؤ ہوئے پاتے کیوں برد کتاب تیری پریس تیری چھاپا کھانا تیرا کاغذ تیرا سیاہی تیری قلم تیرا کاغذ تیرا ساری چیزیں تیری افسوس یہ کہ تیرے پیٹ بھرو مولویوں نے دوسری باتیں بتائی یہ چھپایا ہے تجھ سے جا حوالہ میرے ذمہ آ میرے پاس میں کتاب دکھلانے کے لیے تیار اللہ یہ تو پانی برسا یا اپنا سہاگ واپس لے اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی بڑی ضرورت تھی بھائی فوراً بادل آ گئے جل تھل بھر دیے خوب بارش ہوئی جم کر اس کے بعد یہ بازار جا رہے تھے تو وہاں تبلیغی جماعت کے کوئی مولانا آ رہے تھے بولے ان کو دیکھ کر جمعہ کا دن تھا ارے بھائی آپ یہ زنانہ لباس کیوں پہنے رہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم یہ زنانہ لباس مردوں پر حرام ہے چلیے آج جمعے کا دن ہے جنانہ لباس اتاری مردانہ لباس میں آئیے اور نماز پڑھی بےچارے منع نہیں کیے چوڑیاں اوڑیاں سب اتاری لال کپڑے بھی اتار دیے اور فوراً مردانہ لباس میں آئے اور مسجد میں چل دیے خطبہ سنا تقریر سری خطبہ ہوا اس کے بعد میں فوراً نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تقبیر تحریمہ ہوئی اور امام نے اللہ اکبر کہہ کر جب نیت باندھی یکا یک ان کی حالت بدل گئی امام نے کہا اللہ اکبر ان کی حالت بدل گئی کہا اللہ اکبر کہنے لگے واہ یہ میرا خاوند حی اللہ یموت ہے میرا شوہر زندہ ہے کبھی مرے گا نہیں اور یہ مول بھی مجھے بیوہ کیے دیتا ہے مسجد میں لا کر اتنا کہنا تھا کہ چوڑیاں پھر سے آ گئی اور ست لال کپڑے اپنے آپ اسی مسجد میں آ گئے میرے بھائیوں یہ عقائد ہے ان کے کہ موسا سہاگ بولے میرا خاوند زندہ ہے کبھی مرے گا نہیں اور یہ مجھے بے باقی دے رہا ہے اور آج احمد آباد کی سرزمین پر جاؤ تو اندھے مقلد ابھی تک تو ہم سنتے تھے چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید کرو لیکن موسا سہاگ کی تقلید کرتے ہوئے آج بھی ہجڑے چوڑیاں پہن کر ان کے مزار پر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی وہی ساڑھی باندھے ہوئے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے چوڑیاں پہنے ہوئے اور نتنیا ناک میں لگائے ہوئے آج جڑ کے مزار پر بیٹھے ہیں کون ان کے تاجدار نے فرمایا چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر دنیا اور آخرت دونوں میں لانت ہوتی ہے ان میں سے ایک وہ مرد ہے جس کو اللہ نے مرد بنا کر پیدا کیا اور اس نے اپنی شکل و صورت کو بنا کر بدل کر عورت میں تبدیل کر لیا تو وہ موت بن گیا تو ایسے آدمی پر لانت ہوتی ہے اور ایک اس عورت پر لانت ہوتی ہے جس کو اللہ نے منت بنا کر پیدا کیا جس کو اللہ نے عورت بنا کر پیدا کیا اور وہ مردانہ کپڑوں میں آ جائے مردانہ صورت اختیار کر لے اس اس عورت پر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے یہاں حالات کچھ عجیب و غریب ہیں یہاں اچھا خاصا مرد ہجڑا بن کر قبر پہ بیٹھا ہوا ہے اچھا خاصا میرے دوستو میرے بزرگوں ہمیں اور آپ کو ایک دن دوبارہ زندہ ہونا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے دوبارہ جس طریقے سے زمین میں گیہوں ڈالو تو گیہوں پیدا ہوتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے اتنی دلیل کافی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا چھچوندر اور یہ سب بنائے جائیں گے جیسا انہوں نے عمل کیا یہ بات نہیں ہوتی ہے دنیا میں تم زمین میں گیہوں ڈالو تو گیہوں پیدا ہوتا ہے انگور کا دانا ڈالو تو انگور پیدا ہوتا ہے سیب کا دانا ڈالو تو سیب پیدا ہوتا ہے مرنے کے بعد تم انسان کو گاڑھو یا بہاؤ تو انسان ہی پیدا ہوگا نکے کتا بلی چوہا چھچوندر مارو گھڑنا پھوٹے سر میرے دوست بزرگوں اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو کچھ تیاری کرنی ہے قیامت کے آنے سے پہلے دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے اپنی پہلی زندگی میں اپنے رب العالمین کو خوش کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ دن بڑا سخت اور سنگین دن ہوگا جس دن کو لوگ قیامت کے دن کے نام سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن برے قسم کے لوگوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ چیخ چیخ کر اور پکار پکار کر رو رو کر کہہ رہے ہوں گے وہ کالو لو کنہ نسما کے لو ما کنہ شریر وہ لوگ رو رو کر کہہ رہے ہوں گے کیا کاش ہم نے تو دنیا میں اکل و شعور سے کام لیا ہوتا وکالو لو کنہ نسم کاش ہم نے دنیا میں مولویوں کی باتوں کو سنا ہوتا رسولوں کی باتوں کو مانا ہوتا او نہ شعور سے کام لیا ہوتا تو ماں کنہ پی اصحاب بھی تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے آج ہم ان جہنم میں مرنے والے اور جہنم میں جلنے والے لوگوں میں سے نہ ہوتے پا سر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے وہ اپنے گنا گناہوں کا اقرار کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوگا وہ لوگ پچھتا پچھتا کر اور رو رو کر کہہ رہے ہوں گے یا لئی تنی لیا لئی تنی کن تو اے کاش مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا مجھے مٹی بنا دیا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اے کاش کہ میں ہمیشہ کے لیے مٹی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا وہ یہ تمنا کریں گے ایک موقع پر کچھ جہنمی لوگ پچھتا پچھتا کر کہہ رہے ہوں گے اے اللہ آج ہم نے تیری جنت کو بھی دیکھ لیا اے اللہ آج ہم نے تیری جنت کو بھی دیکھ لیا اے اللہ آج ہم نے تیری جانم کو بھی دیکھ لیا اے اللہ آج ہمیں یقین آ گیا ان باتوں کا جو تیرے مولوی دنیا میں کہتے تھے نماز پڑھنے والے اچھے کام کرنے والوں کو کیا بدلا دیا جا رہا ہے آج میں نے اس کو بھی دیکھ لیا ان کو جس انعامات سے نوازا جا رہا ہے الہی آج ہم نے ان کو بھی دیکھ لیا اے اللہ بے نمازیوں کا کیا حشر ہو رہا ہے آج میں نے اس کو بھی دیکھ لیا اللہ ماں باپ کے نافرمانوں کو کتنا چلایا اور ستایا جا رہا ہے الہی آج آج ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا میرے ہمیں یقین آ گیا ان باتوں کا جو تیرے رسول دنیا میں ہمیں بتایا کرتے تھے آج ہمیں یقین آ گیا ان باتوں کا جو تیرے رسول ہمیں دنیا میں سنایا کرتے تھے جو تیرے مولوی کلا پھاڑ پھاڑ کے بتاتے تھے الہ آج ہمیں یقین آ گیا ربنا وہ کہیں گے اے میرے پر پروردگار انا موقنون آج ہم نے یقین کر لیا اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے اے اللہ ہماری تو نے ہر ہر دعا سنی ایک دعا اور سن لے اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے اب ہم ایک ایک منٹ تیری عبادت کریں گے ایک ایک منٹ تیری ریاضت میں لگا دیں گے ایک ایک منٹ تیری پوجا پرستش میں لگائیں گے الہی ایک منٹ کے لیے بھی میں تیری عبادت نہ چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ منع کرے گا اے میرے بندو آج تمہیں لوٹایا نہ جائے گا تم تمنا کرتے رہو کیونکہ آج کا دن بدلے کا دن ہے آج کا دن پورا پورا بدلا دیا جائے گا اور رائے کے دانے کے برابر کسی پر ظلم نہ ہوگا یہ وہ تمنا کریں گے لیکن تمنا اس کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہو مسلمانوں آج تمہیں ایک نئی بات میں بتا دوں جو شاید تم نے نہ سنی ہو آج تک آج میں تمہیں بتا دوں تمنا اور آرزو میں فرق ہوتا ہے تمنا الگ چیز ہوتی ہے اور آرزو الگ چیز ہوتی ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے بے نمازی یا جہنمی قیامت کے دن تمنا کریں گے تمنا اور ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی آرزو اور تمنا میں فرق ہے تمنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس چیز کی خواہش کرے جو اس کو ملنے مل سکتی ہو جیسے ہماری جیب میں پیسہ نہیں ہے اور سیب بک رہا ہے بازار میں اب ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم سیب کھائیں پیسہ ایک بھی نہیں دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں اب آرزو اس کو تمنا نہیں کہتے ہیں تمنا نہیں کہ سیب مل جائے یہ آرزو ہے کاش یہ سیب مل جاتا لیکن پیسہ نہیں ہے ملنے والا نہیں ہے لیکن اس چیز کی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا دوست مل جائے وہ خرید کر مجھے کھلا دے ہو سکتا ہے گھر پہ جاؤں کہیں سے تحفہ آ جائے ملنے کی امید ہے مل سکتا ہے کوئی ناممکن بات نہیں ہو سکتا کہ مل جائے اس کو کہتے ہیں آرزو یعنی آدمی اس چیز کی تمنا کر رہا ہے جو اس کو مل سکتی ہو اور تمنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس چیز کی خواہش کرے جو اس کو مل ہی نہ سکے اس چیز کی تمنا کرے جو اس کو بالکل نہ ملے لاکھ مانگے لیکن وہ وہ ملنے والی نہ ہو جیسے بوڑھا آدمی رو رو کر کہے یا لئے تو شباب جوانی لوٹ آئے بےچارا تمنا کر رہا ہے یہ تمنا ہے یہ آرزو نہیں ہے تمنا ہے کاش جوانی لوٹ آئے لیکن اس کو ملنے والی ہے ہی نہیں وہ ایسی چیز کی خواہش کر رہا ہے جو اس کو مل نہیں سکتی قیامت کے دن جہنمی اللہ سے تمنا کریں گے کاش مجھے مٹی میں ملا دیا جائے لیکن وہ ہمیشہ مٹی بھی نہیں بنیں گے ایسی چیز اللہ سے مانگیں گے جو ملنے والی نہیں اللہ دنیا میں دوبارہ لوٹا دے یہ بھی ناممکن نہ میامال بڑھ رہا ہوگا کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں جس کو دائیں ہاتھ میں نام یا مال مل جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بی اے کر رہا ہو فرسٹ ڈویژن کا ریزلٹ اگر کسی کو مل جائے بی اے کا ایم اے کا پی ایچ ڈی کا اگر فرسٹ ڈویژن کا ریزلٹ اس کو مل گیا تو کتنا خوش ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کو جا جا کر دیتا ہے لو لو میرا ریزلٹ دیکھو دیکھو میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوا ہوں اور آگے بڑھتا ہے اپنے باپ اور ماں سب کو جا کر خوشخبری سناتا ہے میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا ہوں اپنے یاروں کو دوستوں کو کہتا ہے دیکھو میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوا ہوں ایسے ہی قیامت کے دن جس کو دائنے ہاتھ میں یا مال مل جائے گا سیدھے ہاتھ میں جس کو یا مال ملے گا قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوگا یا ہاں مکرو کتاب یا میرے دوستوں ہو جنتی دیکھو دیکھو پڑھو پڑھو میرے اس نام یا مالک میری قسمت میں جنت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دی ہا او مکر او او لو پڑھو میرے میں یا مالک جیسے وہ فرسٹ ڈویژن کے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہو اور دنیا میں اگر کسی کو فیل کا ریزلٹ مل جائے بی اے کا ایم اے کا پی ایچ ڈی کے فیل کا ریزلٹ اگر اس کو مل جائے تو وہ روتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور خود تو اور کچھ تو ایسے بھی باعزت لوگ ہوتے ہیں جو ٹرین کی پڑریوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں اے اللہ میرا چہرہ کوئی میرا دوست نہ دیکھے میں کیا چہرہ لے کر اپنے دوست کے پاس جاؤں میرے ماں باپ نے کما کما کر مجھ کو پڑھایا میں کون سا چہرہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں وہ ٹرین کی پٹریوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں اور چلتی ہوئی ٹرین سے کٹ کر مر جاتے ہیں وہ اپنی شکل بھی دکھلانا گوارا نہیں کرتے ایسے جس کو بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں نام مال ملے گا وہ پچھتا پچھتا کر کہہ رہا ہوگا یا لئی تنی لم تک کتابیاں ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیا اے کاش کہ مجھے میرا نام یا مال نہ ملا ہوتا اے کاش کہ میں اپنی یہ کتاب نہ پایا ہوں شادی اور رسم و رواج کے لیے اپنی بیٹی کو دو دو اور تین تین لاکھ روپے جہیز دینے کے لیے ہم نے جس سونے اور چاندی کو زمین میں گاڑا یا بینک میں بیلنس بنا کر رکھا ماں مالیا آج میرا مال میرے کو کوئی کام نہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچایا وہ رو رو کر پچھتا پچھتا کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر رو رہے ہوں گے پچھتائیں گے مسلمانوں یہ کیفیت ہوگی اس موقع پر اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے یا سب اب ربکم اے انسانوں تم اپنے پروردگار عالم سے ڈر جاؤ اتنا زلزلت نازم اور اتنا سن لو کہ قیامت کا جھٹکا قیامت کی گھڑی بڑی ہی سخت ہوگی دردناک ہوگی ذات حمل نا سا سکارا اور اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اور ہر دودھ پلانے والا جانور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ بیٹھے گا اس کو اس کی فکر نہ ہوگی وہ تضا کلو ذات حملہ اور تم دیکھو گے کہ یار حاملہ عورت یار حاملہ جانور اس کے پیٹ کا حمل گر جائے گا مارے خوف و دہشت کے وہ اپنے حمل ساکت کر بیٹھیں گی وہ ترنا سا سکارا اور لوگوں کو تم نشے میں دیکھو گے آپ بھوپال کے رہنے والے ہیں پوچھیے آپ اس سے میں بھوپال پہ گیا آج سے تین سال پہلے میں بھوپال کی سرزمین پر گیا تقریر کرنے کے لیے تو وہاں کے لوگ مجھے وہ علاقہ گھمانے کے لیے لے گئے جہاں آج سے بارہ پندرہ سال پہلے گیس کانڈ ہوا تھا آپ نے سنا ہوگا بھوپال میں جو گیس کانڈ ہوا تھا میں اس علاقے کو دیکھنے کے لیے وہاں جب گیا تو ارد گرد میں جتنے بھی لوگ تھے سب نکل آئے میرے پاس اور تقریریں سنے تھے رات میں اور بچاروں نے مہمان نوازی کی چائے پانی پلایا تو اس کے بعد وہ بتانے لگے مولانا جب یہاں گیس کانڈ ہوا تھا تو یہاں یہ حالت تھی کہ جو گیس جب پھٹی تھی اور گیس کانڈ جب ہوا تھا تو لوگ یہاں سے بھاگ رہے تھے یہاں تک کہ ماں اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی اور صورت یہ تھی کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے نفسا نفسی بھوپال کی سرزمین پر پڑ گئی اور سب لوگ بھاگ رہے ہیں جو جیسے بھی بھاگ پڑے بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے ماں بچی سے بچی ماں سے بھاگ رہی ہے دودھ پیتا بچہ گھر میں تو دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ بھاگ رہی ہے سب رہے رہے ہیں جو لوگ رات میں سو تھے جن کا چہرہ ڈھپا ہوا تھا لحاف سے وہ بچ گئے اور جن کا چہرہ لحاف سے کھلا ہوا تھا ڈھکا ہوا نہیں تھا وہ مر گئے ان کا پتہ ہی نہیں چلا اسی وقت وہ مر گئے یا جو بھاگ گئے ہوں وہ بچ گئے میرے دوستو یہ قیامت سغرا تھی چھوٹی سی قیامت یہ بھوپال کا ایک چھوٹا سا گیس کانڈ تھا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو رہی تھی باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا وہاں کی عوام نے مجھے بتلایا کہ یہاں جو منہ ڈھک کر سو رہے تھے وہ بچ گئے اور سب مر گئے میرے دوستوں جب ایک ہلکی سی گیس کا یہ حال ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے اس دن جب اس رافیل کا گیس کانڈ ہوگا اور وہ پورے دنیا کے اندر ہوگا اور پوری دنیا میں اس کے جھٹکے محسوس کیے جائیں گے اس گیس کا کیا ہوگا اندازہ لگائیے سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج بھوپال کی گیس کانڈ کو دیکھ کر قرآن کی آیت اس کی تصدیق کر رہی ہے یوم مارا جا لو کو دیکھو کہ ہر دودھ پلانے والی اور دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی وہ ذات حمل حملہا الناس سکارا اور ہر حاملہ عورت اور جانور اپنے پیٹ کے حمل کو ساکت کر بیٹھیں گے وہ ترن ناسا سکارا لوگ تمہیں نشے میں دکھیں گے وہ ماہوم بے سکارا حالانکہ انہوں نے نشہ نہ کیا ہوگا ولیکن عذاب اللہ شدید تیرے پروردگار کا عذاب ہی ایسا سخت ہوگا بڑا ہی دردناک ہوگا القاریہ تو ملکاریہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی وما ادرا کا ملکاریہ نبی اس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے کہ کیا ہے وہ کھڑکڑا دینے والی ہماری آج دنیا جاہل ہے اس لیے بیچاری نبی پر علم غیب کا فتبہ ٹھونک دیتی ہے اس کو قرآن غور سے پڑھنا چاہیے الکاریا تو ملکاریا کھڑ کر رکھ دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی وما ادرا کمل اے نبی آپ کو کیا معلوم کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی یوما یقون کل فراش المبسوس اس دن تم دیکھو گے کہ انسان تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے انسان تتلیوں پروانوں کی طرح ہو جائیں گے وہ تکون الجبال کلحن المنفوش بڑے بڑے پہاڑوں کو تم نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی آندیاں آتی ہیں ان کا ایک پتھر بھی ایک کنکری بھی نہیں اڑا پاتی اتنی سخت آندھی پہاڑ کی ایک اینٹ نہ اکھاڑ پھینکیں قیامت کے دن تم دیکھو گے وہ مضبوط پہاڑ دھونی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے وہ تک جی کل وہ پہاڑ دھونی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے ریموٹ کنٹرول ٹائم بم کسی پہاڑ کے نیچے رکھ دیجئے اونچی سی چٹان ہو اور اس چٹان کے نیچے ٹائم بم اگر آپ فٹ کر دیں اور ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہو اور ریموٹ کنٹرول سے بم وہ بٹن دبائیں اور جب ٹائم بم پھڑتا ہے تو وہ پتھریلی زمین سرمے کی طرح پس جاتی ہے سرمے کی طرح گڈا ضلع بہار میں ایک علاقہ ہے اس گڈا میں ایک علاقہ ہے لل مٹیا بہار کے لوگ یہاں ہیں وہ جانتے ہوں گے لل مٹیا ایک علاقہ ہے میری تقریر کا پروگرام لل مٹیا میں تھا وہاں کوئلے کی بہت بڑی کان ہے لل مٹیا میں تو لل مٹیا میں جب میں پروگرام کر رہا تھا تو وہاں کے لوگ اس علاقے کو دکھلانے لے گئے تو وہاں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کوئلہ نکالا جاتا ہے بم کو پھوڑ کر بم کو جو ہے چھڑا کر کوئلہ نکالا جاتا ہے تو دو بجے اس بم کے چھوڑنے کا ٹائم ہے دو بجے سب لوگ اس الگ ہو جاتے تو پتھریلی زمین اور یہاں جو بڑن دبایا بم کا بم چھوٹا تو اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ پتھر اور بم چھوٹنے کے بعد بالکل سرمے کی طرف پس گئے اتنا باریک قیامت کے دن بھی بم بسفوٹ ہوگا قیامت کے دن بھی بم بسفوٹ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا بم بسفوٹ ہوگا وہ تکون الجبال کل روئی تو پھر بھی بھاری ہوتی ہے لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے جب روئی کو دھن دیا جاتا ہے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے فرمایا کہ روئی کی طرح نہیں بلکہ بڑے بڑے پہاڑ مضبوط پہاڑوں کو تم دیکھو گے بم بسفوٹ کے بعد وہ تکون الجبال کل دھونی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے اتنے ہلکے ہو جائیں گے یہ پہاڑ منسک موادی شتیر رازیا نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی جس کی نیکیوں کا پرلا بھاری وہ و آرام میں اور جس کی نیکیوں کا پرلا ہلکا وہ ہاویہ میں کیا ہے وہ ہاویہ نار حامیاں دھڑکتی ہوئی سولہ مارتی ہوئی آگ ہوگی وہ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکیاں برائیاں تولی کیسے جائیں گی ستیہ پرکاش میں سوامی جی لکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا نیکی برائی دکھلائی نہیں دیتی تولی کیسے جائے گی آج کی موجودہ سائنس اعتراض کرتی ہے کہ نیکیاں برائیاں دکھلائی نہیں دیتی تولی کیسے جائے گی ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی نیکی تولی کیسے جائے گی ہم گالی گلوج کرتے ہیں برائی کرتے ہیں یہ دکھلائی نہیں دیتی تولی کیسے جائے گی لیکن آج سائنس ہی کی ایجاد نے ہمیں ثابت کر دیا بتلا دیا ہے آپ دیکھ لیجئے گرمی اور سردی کا وزن کیسے ہو جاتا ہے گرمی اور سردی دکھلائی تو نہیں دیتی گرمی سردی دکھائی نہیں دیتی لیکن ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو معلوم ہوگا چار مہانگروں کا تاپمان ٹیلی ویژن میں خبر آتی ہے چار مہانگروں کا تاپمان میں نے بھی اس موقع پر بہت ٹیلی ویژن دیکھا تھا جب بابری مسجد اور رام بھومی کا مسئلہ تھا اور عراق اور امریکہ کی لڑائی کا جب معاملہ تھا تو اس موقع پر خبریں سنتا تھا کہ کیا حالات ہیں اور الیکشن کے موقع پر میں خبریں سنتا ہوں کہ کیا حالات ہیں تو ذرا اندازہ لگائیے آپ کہ چار مہانگروں کا تاپمان گرمی سردی کا وزن ہو جاتا ہے کہ آج گر دلی میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے آج بمبئی میں اتنی اور فلاں جگہ اتنی تو جب سردی اور گرمی جیسی چیز دکھلائی نہیں دیتی لیکن سائنسدانوں نے آج اس کا بھی وزن کر لیا اسی طریقے سے بجلی کا کرن کرنٹ دیکھو یہ پنکھے چل رہے ہیں ہم بول رہے ہیں یہ بجلی کا کرنٹ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن ہر مہینے ریڈنگ آ جاتی ہے یونٹ آپ کے خرچ ہوئے اتنا بل دو تو بجلی کا بھی سامنے ہو کر آ جاتا ہے سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے جب سردی اور گرمی اور بجلی کا کرنٹ کا وزن کر لیتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی تو کیا اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ بھی نیکیوں اور برائیوں کا وزن کر کے انسانوں کے سامنے رکھ دے انسانوں کے سامنے لے آئے میرے دوستوں یہ اللہ کی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے جس میں میڈیکل سائنس کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا دیکھ لو قرآن پڑھنے والا ایک بہت بڑا سائنس اگر ہے اگر وہ قرآن کا مطالعہ کرے تو پورا قرآن اس کو سائنس ہی نظر آئے گا ایک ڈاکٹر اگر قرآن کو پڑھے تو اس کو پورا قرآن ڈاکٹری کے انداز پر نظر آئے گا قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اگر قرآن کو ایک وکیل پڑھے تو پھر وہ قرآن کو جب پڑھے گا تو اس کو پوری وکالت ہی نظر آئے گی ایک حکیم پڑھے تو پوری حکمت ہی نظر آئے گی ایک جج پڑھے تو اس کو پوری ججمنٹلی کے اصول نظر آئیں گے ایک میتھمیٹکس کا ٹیچر استاد پڑھے تو اس کو یہ ٹیچرنگ ہی نظر آئے گی یعنی قرآن کے اندر سارے علوم فنون بھر دیے ایک ہسٹری اور تاریخ والا ایتہسک آدمی اگر قرآن کو پڑھے تو پورے قرآن میں وہ تاریخی تاریخ دیکھے گا اگر ایک بہت بڑا سیرت کا آدمی سیرت کا قرآن پڑھے تو اس کو سیرت ہی سیرت نظر آئے گی قرآن کے اندر سارے علوم فنون بھر دیے ہیں ادھر و فتحت ادھر فجرت آسمان پھٹ جائے گا سمندر بھڑکائے جائیں گے یا اللہ سمندر میں آگ لگتی نہیں سمندر میں آگ کیسے لگے گی میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے قرآن کہتا سمندر جلیں گے اور آج کی دنیا بھی ثابت کر چکی ہے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر جب ہوگا قیامت کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا اس نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر آج ہے آج یہ سورج اس زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر ہے میری بات کو ذرا سننا یہ سورج ہماری زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کی اونچائی پر ہے اس دنیا سے سو گنا بڑا ہے سورج اور اس سورج کے اندر جو گرمی پائی جا رہی ہے وہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کے اندر جو گرمی ہے وہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی یہ نو کروڑ تیس لاکھ میل کی اونچائی سے جب زمین پر آتی ہے تو زمین گرم ہو جاتی ہے قرآن نے کہا فجرت سمندر پھڑکائے جائیں گے جب یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر نو کروڑ نہیں ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کی گرمی اتنی شدید ہوگی اتنی شدید ہوگی کہ اس کی گرمی جب سمندر پہ پڑے گی تو سمندر کا پانی بھی اس گرمی کو برداشت نہیں کر پائے گا اور اس کے اندر بھی آگ لگ جائے گی بھڑک جائے گی اور سمندر آگ اگلیں گے آگ سمندر سے آگ نکلے گی یہ حالات ہوں گے اس موقع پر قرآن نے وہ ساری کی ساری سائنس پیش کر دی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سائنس ملتی نہیں کہ ہم سائنس میدانوں کو بتا سکے میرے دوست اور بزرگوں ذرا حالات کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں فرمایا ہائے ہائے ابھی ایک ملک ہے نائجیریا نائجیریا ملک میں کچھ پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے نیچے لاوا سلگ رہا ہے اور اس لاوے کے ذریعے زہریلی گیس اندر ہی اندر پھیل رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ زہر زمین کے اندر اندر پھیل رہی ہے اور جب وہ زمین پوری کی پوری زہر سے بھر جائے گی تو زہر بڑھتی ہی رہے گی جب زہر بڑھے جب زہریلی گیس بڑھے گی اور زمین بھر چکی ہوگی تو پھر وہ گیس باہر نکلنے کی کوشش کرے گی جب بالٹی پانی سے بھر جائے اور آپ بند نہ کریں تو پانی گرے گا اسی طریقے سے زہریلی گیس بڑھ رہی ہے اور زمین جب گیس سے بھر جائے گی تو وہ گیس باہر نکلنے کی کوشش کرے گی تو اس موقع پر زمین پھٹے گی زمین جب پھٹے گی تو وہ زہریلی گیس باہر نکلے گی اور جب زمین پھٹے گی تو پوری زمین پر ایک زلزلہ آئے گا اللہ تعالیٰ نے اس اس کو کو آج سائنسی دنیا نے بتایا ہے یہ سو سال پہلے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سائنسی گیس کو چودہ سو سال پہلے بتا دیا ہے جب زمین اپنے پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی وہ آخر اسقالہ زمین اپنے اندر کے سارے سونے اور چاندی کو باہر نکال کر گیس کو باہر نکال کر پھینک دے گی جتنے بھی سامان بوجھ ہیں وہ سارا بوجھ زمین باہر پھینک دے گی وہ الانسان انسان اور زمین انسان کہہ گئے کہ زمین کو کیا ہو گیا زمین ساری چیزیں باہر پھینک رہی کیا ہو گیا زمین کو یوم دن تو حدیث اخبار رہا اس دن زمین ایک ایک انسان کے ایک ایک منٹ کے کرم کو بیان کرتے ہوئے گیا اللہ یہ آدمی میری چھاتی پر فلاں وقت فلاں منٹ فلاں سیکنڈ اس نے یہ کام کیا زمین ایک بے جان چیز ہے لیکن قیامت کے دن بولے گی سائنسدانوں کو اس پر بھی اعتراض زمین کیسے بولے گی یہ بے جان چیز ہے بولتی کیسے قیامت کے دن کیسے بولے گی ان کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن آج ریڈیو دیکھ لو آج ٹیپ ریکارڈ دیکھ لو آج ٹیلی ویژن دیکھ لو یہ بے جان چیزیں ہیں لیکن بولتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ریڈیو ٹیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن اور ٹیلی ویژن میں آنے والی تصویر بھی بے جان ہوتی ہے میری ویڈیو کیسٹ آپ بنائیے پھر دیکھیے ویڈیو کیسٹ بنانے کے بعد آپ دیکھیں گے ہاتھ ہل رہا ہے زبان چل رہی ہے کسی گاڑی سے میں آ رہا ہوں ویڈیو میں اگر آپ کھینچ لیں تو وہ گاڑی بھی چلتی ہوئی آ رہی ہے جا رہی ہے جب ایک انسان ایسی تصویر بنا سکتا ہے اور ایک ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ ایک بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر دے تو معاف کیجیے گا کہ جب سائنس دانوں کی عقل نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ ایک بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو کیا اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں کہ وہ زمین کو قیامت کے دن بولنے کی طاقت عطا فرمائے ریڈیو جیسی بے جان چیز بول دیتی ہے ٹیپ ریکارڈ جیسی بے جان چیز آج بول رہی ہے آج ٹی وی جیسی بے جان چیز بول رہی ہے اس میں آنے والی تصویر زبان بھی چلا رہی ہے اور یہ حرکات و سکنات بھی کر رہی ہے تو کیا اللہ کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے قیامت کے دن یہ زمین بولے گی یوم دن تو حد اخبار رہا یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی کہے گی اے میرے پروردگار اس آدمی نے فلاں وقت فلاں منٹ فلاں سیکنڈ یہ کام کیا زمین سب کے حالات کو بیان کرے گی وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك وعلها میاں مل مسخالا ذرتن خیر سلو چیوٹی کے سر کے برابر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی آپ نے تو اس کو بھی تم اپنے رب کے ہاں دیکھ لو گے اور اتنی سی بھی اگر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی آپ اپنے نام اعمال میں دیکھ لیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بیان کر دیا میرے بھائیوں مجھے بولتے ہوئے تقریباً پونے دو گھنٹہ ہو گیا میں آپ سے چلتے چلتے چلتے چلتے ایک آخری نقشہ اور بتا جاؤں لیکن میدان محشر میں جو لوگ ہوں گے ان لوگوں کو جب جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کو بھی تم اپنے رب کے ہاں دیکھ لو گے اور میں یہاں اور اتنی سی بھی اگر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی آپ اپنے نام اعمال میں دیکھ لیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بیان کر دیا میرے بھائیوں مجھے بولتے ہوئے تقریباً پونے دو گھنٹہ ہو گیا میں آپ سے چلتے چلتے چلتے چلتے ایک آخری نقشہ اور بتا جاؤں لیکن میدان محشر میں جو لوگ ہوں گے ان لوگوں کو جب جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا اس موقع پر جنتی کون ہوں گے اور جہنمی کون اتنا سن لو اور آپ بھی جاؤ میں بھی جاؤں اتنا یاد رکھیے کہ میدان محشر ہوگا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کا اور جہنمی سب کا حساب لے کر الگ الگ کر دے گا تو جنتی الگ اور جہنمی الگ ہوں گے سفارش سب کچھ ہو چکی ہوگی اس موقع پر پھر ایک فرشتہ آ کر کہے گا اے جنتی ہو تم جنت کے کنارے کھڑے ہو جاؤ اے جہنمی ہو تم جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ جنتی جنت کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے پھر فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا فرشتہ اپنے ہاتھ میں مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا بخاری شریف کی روایت ہے اس دمبے کا نام ہوگا موت ہمیں اور آپ کو جو موت آتی ہے قیامت کے دن اس موت کو بھی موت آئے گی کیونکہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ خلق خلا والحیات اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تو جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ مخلوق ہے تو موت بھی مخلوق ہے زندگی بھی مخلوق ہے اور جتنی بھی مخلوق ہے سب کو فنا ہونا ہے تو موت کو بھی فنا ہونا ہے موت کو بھی موت آئے گی فرشتہ کہے گا جنتی ہو یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے جنتی چیخ کر کہیں گے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے فرشتہ کہے گا جہن نوی ہو تم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے جہن بھی چیخ کر کہیں گے اے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے فرشتہ اس موت نامی دمبے کو پچھاڑ دے گا زمین پر اور تیز چھری اس کی گردن پہ رکھ کر اس کی گردن پہ چلا دے گا اس کو زبا کر ڈالے گا اس موت کو کاٹ ڈالے گا گردن الگ کر دے گا اور کہے گا آئے جنتی ہو جاؤ تم ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ اور آئے جہنمیو ہو تم بھی جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی آئے جنتی ہو آئے جہنمیو ہو تم جنت اور جہنم میں چلے جاؤ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہے موت کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے اور جب موت کو بھی موت موت آ گئی تو موت آنے کا سوال نہیں اے جنتیو جاؤ تم جنت میں ہمیشہ رہو اور اے جہنمیو جاؤ تم ہمیشہ جہنم میں رہو جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے جہنمی جہنم کی تہ میں گھسیں گے اور جنتی جنت کے محل کے اوپر چڑھیں گے اس موقع پر جنتی جب جھانک کر دیکھیں گے تو ان کو جہنم کا ایک ٹکڑا نظر آئے گا جنتیوں کو جہنم کا ایک چھوٹا سا طبقہ نظر آئے گا تو ایک چھوٹے سے گوشے میں ایک چھوٹے سے طبقے میں وہ جنتی دیکھیں گے کہ کسی کی گردن کٹی پڑی ہے کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے کسی کا پیر کٹا پڑا ہے کسی کی آنکھیں نکلی پڑی ہے کوئی باویلا باویلا چلا رہا رہا ہے وہ اس کو دیکھ کر جنتی پکار پکار کر کہیں گے آئے جہن تم تو دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے آئے جہن تم تو دنیا میں میرے ساتھ کھایا پیا کرتے تھے تم تو میرے ساتھ رہتے تھے لیکن آج تمہیں جہنم میں جلایا جا رہا ہے آئے جہنمی ہو تم دنیا میں ایسا کون سا کام کیا کرتے تھے ایسی کون سی کوشش دنیا میں تم نے کی کہ آج تمہیں جہنم میں آنا پڑ رہا ہے جہنمی نظر اٹھا کر دیکھیں گے کہیں گے کہ آئے جنتو آج میں اتنا پیاسا ہوں آج میں اتنا پیاسا ہوں کہ اگر دنیا کے سمندر بھی دے دیے جائیں تو قسم خدا کی دنیا کے سمندر بھی خشک ہو جائیں گے لیکن میری پیاس نہ بجھے گی آئے جنتو تھوڑا سا رحم مجھ پر کر دو تھوڑا سا پانی مجھے جنت کا دے دو اور میرے گلے میں حلق میں ڈال دو تاکہ میرا گلا جو خشک ہو رہا ہے وہ تر ہو جائے جنتی کہیں گے جہنمی ہو اللہ تعالیٰ نے جنت کا پانی تو چھوڑو جنت کی خوشبو بھی تم پر حرام کر دی ہے میں مجبور ہوں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہاں میں نے ہمدردی کے لیے پوچھ لیا یہ بتاؤ کہ تمہاری تمہارے ایسے کون سے کام تھے کہ جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو آئے جہنمیوں میں تو بطور ہمدردی کے تم سے پوچھ رہا ہوں تم مجھے بتا دو تو جہنمی چیخ چیخ کر کہیں گے آئے جنتیوں ہم نے بہت بڑے بڑے اور برے برے کام کیے ہیں میری فہرست بہت لمبی ہے لیکن آج ان فہرست کا مجھے غم نہیں ہے مجھے غم اس بات کا ہے کہ مجھے سب سے بڑے جرم کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا ڈالا گیا ہے جنتی پوچھیں گے تمہارا سب سے بڑا جرم کیا تھا تھا تو وہ چیخ چیخ کر کہیں گے من المسلین جنتیو میرا سب سے بڑا گنا یہ تھا کہ ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا ہم نے دنیا میں نمازوں کو چھوڑا آج مجھے بھی جلایا جا رہا ہے ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا یا میرا جنازہ نکالا جا رہا ہے مسلمانوں نماز ایک اہم چیز ہے اہم عبادت ہے اس کو آپ پڑھتے رہیے اس کی آپ جو ہے اس کو آپ ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نماز کے لیے دعا کرتے رہیے کہ میرے پروردگار تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرما نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثبوت یہودیت میں نصرانیت میں عیسائیت میں اور دنیا کے تمام مذاہب میں آپ کو ملتا ہے یہاں تک کہ میں وید کی اسٹڈی کرتا ہوں تو ہندو مذہب کی کتاب وید کے اندر بھی نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے نماز پڑھنے کا ابھی احمد آباد میں سرو دھرم سمیلن ہو رہا تھا وہاں ایک مجھے بھی آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا آدھے آدھے گھنٹے کا ٹائم سب کا تھا وہ اس میں ریڈیو پر آیا تھا آل انڈیا ریڈیو پر آپ نے شاید نہ سنا ہو یا سنا ہو تو آپ کی خوش قسمتی ہے تو وہاں پر عبادت کے اوپر جب یہ بات چلی تو ساشٹانگ ہندو مذہب میں رگ وید میں ایک عبارت آتی ہے ساشٹانگ ساشٹانگ کا مطلب ہوتا ہے جھگنا اللہ کے سامنے ساشٹانگ یہ سنسکرت شبد ہے سا انگ یہ تین شبدوں سے مل کر بنا ہے سا اشٹ ان سا کے معنی سات اشٹ کے معنی آٹھ آٹھ اور انگ کے معنی انگ اجزا آٹھ انگوں کے ساتھ یعنی اللہ کے سامنے جھک جاؤں تو یہ ساشٹانگ پر بحث ہو رہی تھی ہماری اس کے ساتھ تو وہ کہنے لگا کہ ساشٹانگ پٹ لیٹنے کو کہتے ہیں یہی جھکنا ہوا اس کو ارتھ ہی نہیں معلوم تھا اس کو بس یہ معلوم ہے کہ جھکنا حالانکہ سا کے معنی ساتھ اشٹ کے معنی آٹھ اور انگ کے معنی ان یعنی آٹھ انگوں کے ساتھ زمین پر جھک جانے کا نام ساشٹانگ اللہ کے سامنے جھک جا تو وہ پٹ لیٹ گیا پٹ اور پٹ لیٹ کر اپنے ناک سر ماتھے ہاٹ پھوتری پیر گھٹنا پنجے پیٹ پیٹ یہ ساری چیزیں زمین پر رکھ کر لمبے ہاتھ پھیر لیے یہ پنجے یہ پنجے اور یہ کونی اور یہ بغل سب اس نے زمین پر رکھ دی اور مجھ سے کہا مولانا ہمارے وید میں جو ساس ٹانگ ہے وہ یہ اب پٹ لیٹ کرو ہاتھ پھیلا کر اب آپ زمین پر سب کچھ رکھ دیں تو اس میں بیس چیزیں موجود ہیں پیر ہیں پنجے ہیں یہ ٹکنا ہے گھٹنا ہے ران ہے پیٹ ہے یہ سینا ہے گردن ہے تھوڑی ہے یہ نہ یعنی بیسوں چیزیں میں نے کہا پنڈت جی یہی چیز ہے کہ آپ ابھی تک بہک رہے ہیں اور ابھی تک آپ اسی میں پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں معلوم ٹانگ ہے کیا ہم نے کہا وید میں جو ٹانگ آیا ہے وہ ٹانگ کا ارتھ ہے سا سا کے مانا سات اشٹ کے مانا آٹھ انگ کے مانا ٹانگ کا مطلب ہوا آٹھ انگوں کو زمین پر رکھ کر اللہ کے سامنے جھک جا میں نے اس کو سجدہ کر کے بتلایا ذرا سجدہ کرو بچے ہاں یہ اس طریقے سے میں نے اس کو کہا سجدہ کر کے اب گنوایا میں نے اس کو پنڈت کو ہم نے کہا گن کرو ہم نے کہا اب گن یہ کتنے اجزا ہیں اس نے گنا یہ دو پنجے یہ دو ہاتھ کے یہ دو ہاتھ دو ہاتھ اور یہ ناک اور پیشانی چار ناک اور پیشانی یہ دو ہو گئے اور دو پنجے ہاتھ کے چار ہو گئے یہ دو گھٹنے چھ اور دو پیر کے پنجے اٹھ جاؤ آٹھ یہ آٹھ اور آٹھ انگوں کو جب آدمی زمین پر رکھتا ہے تبھی سجدہ ہو پاتا ہے یعنی دو پیر کے پنجے دو گھڑنے چھ دو ہاتھ دو پیر کے پنجے دو گھڑنے چار اور دو ہاتھ چھ اور ناک اور پیشانی یہ آٹھ آٹھ انگوں کو زمین پر رکھتا ہے تب سجدہ اور اسی کو کہا گیا ساشٹانگ یعنی اللہ کے سامنے آٹھ انگوں کو زمین پر رکھ کر تو پرمیشور کی بھکتی کر یعنی اللہ کو سجدہ کر یہ جماعت اسلامی والوں کی کتاب ہے لیکن ساشٹان کا ثبوت انہوں نے ویدوں سے ثابت کیا ہے اور یہ نماز پڑھنے کا ثبوت بھی دیکھیے یہ حالت قیام کی شکل یہ قیام یہ اسی کو سنسکرت میں شدھو دیشے کہتے یہ بیچارہ قیام کی حالت میں جس میں لکھا ہوا ہے یہ رگ وید ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں یہ نقشہ بھی بنا ہوا ہے یہ نماز پڑھنے کا اس کے بعد میں آپ یہاں آئیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رکو کر رہا ہے اور اس رکو کو وید میں کہا جاتا ہے نہ اونچا نہ نیچا آسن یہ وید کی عبارت ہے نہ اونچا نہ نیچا آسن یعنی نہ تو بالکل اوپر ہو جاؤ نہ بالکل نیچے ہو جاؤ بلکہ نہ اونچا نہ نیچا آسن بالکل بیچ میں آپ رہیے تو رکوع میں جب آدمی جاتا ہے تو نہ بالکل سیدھا اوپر کھڑا ہوتا ہے نہ بالکل نیچے بلکہ بیچ میں تو اسی کو کہتے ہیں اس میں لکھا ہے رکو لیکن نیچے سنسکرت عبارت دی ہے نہ رکو نہ اونچا نہ نیچا آسن اور اس کے بعد میں یہ سجدے کی کیفیت بتائی سجدہ اس کو ساسٹانگ یہ ساشٹانگ سنسکرت میں اس کو ساشٹانگ کہتے ہیں یعنی ہندو مذہب اور آگے اور بھی ہے قیام اور یہ اتحیات وغیرہ میں بیٹھنے کی یاد یہ ساری چیزیں وید میں دی ہیں جس کو دیکھنا ہو بعد میں دیکھ سکتا ہے تو یہ ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ نماز ہی ایک وہ عبادت ہے جو ہر حال میں ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری مخلوق کی عبادت کو رکھ دیا ہے بس ایک چیز پر آپ غور کر لیجیے آپ بھی جائیں میں بھی جاؤں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب میری تسبیح بڑائی بیان کر رہی ہے یو سب اللہ معافی سماواتی و معافی اللہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بڑائی بیان کر رہی ہے تو درخت بھی پیڑ بھی پہاڑ بھی جانور بھی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو درخت یہ کھڑے ہیں چوپایوں کو آپ نے دیکھا ہوگا چار پیر والے جانور وہ چار پیروں سے چلتے ہیں تو آدمی جب رکو کرتا ہے تو وہی اس کی شکل ہو جاتی ہے اور زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو دیکھو چیٹی چیوٹے کیڑے مکوڑوں کو وہ زمین پر رینگے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی عبادت زیادہ پسند ہو ہو سکتا ہے کہ وہ درختوں کی عبادت زیادہ پسند کرے یا گائے بھینس بکریوں کی عبادت زیادہ پسند کرے یا کیڑے مکوڑوں کی عبادت زیادہ پسند کرے میرے نبی کو نماز کا جو طریقہ بتایا گیا اللہ کے نبی نے وہ سارے کے سارے ساری مخلوق کی عبادت نماز میں رکھ دی اللہ اکبر اور میرے حنفی بھائیو برا مت مانیے سینے پر نیت باندھنا کا ثبوت حدیثوں کی کتابوں سے ملتا ہے اس کی ایک مسلحت یہ بھی ہے کہ ہم دل سے اللہ کی گواہی دیتے ہیں دل سے سینے پر نیت باندھنے کا ایک اصولی ایک ہنفی بیچارہ ابھی راستے میں آتے ہوئے مجھ سے بحث کرنے لگا احمد آباد سے سولہ پورا اے رہا صاحب آپ کو کیا سردی لگتی ہے جو سینے پر نیت باندھے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہو ٹھنڈک لگتی ہے ہم نے کہا ہاں میں اللہ تعالیٰ سے کمبل مانگ رہا تھا شاید مل جائے لیکن تمہیں کیا بھوک لگتی ہے جو پیٹ پکڑے کھڑے ہو جاتے ہو تو ایسی بات چلی مزاق میں تو ہم نے اس کو کہا اس نے ہمیں کہا تو یہ عجیب عجیب حالت ہے لوگوں کی تو سینے پر نیت باندھی جاتی اس کا مطلب اور ہندو کو بھی آپ دیکھیں گے ہندو کو جب وہ مورتی کے سامنے جا کر جب وید یا پوجا کرتا ہے تو کیا کہتا ہے اوم نما شیوائے اس دیکھیے کیا حالانکہ ہاتھ ایسے بھی جوڑ سکتا تھا ایسے بھی جوڑ سکتا تھا لیکن نہیں وہ کیا کہتا اوم نما شیوائے ہائے بھگوان میں نے بہت پاپ کیے ہیں اوم نما شیوائے میں ہردے سے اپنے پاپ کو دھلنے آیا ہوں میں دل سے اپنے پاپوں کو نشٹ کرنے آیا ہوں میرے دل کی آتما کو شانتی پہنچا میرے پاپ کو نشٹ کر دے میں دل سے معافی مانگنے آیا ہوں اللہ اکبر الحمد للہ رب اے اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں یہ مقصد ہوتا ہے اے اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں آپ میری دعوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں مولی صاحب میری دلی تمنا ہے کہ آپ میرے یہاں کھانا یہ نہیں کہتے میرے پیٹ کی تمنا ہے کہ کھانا کھا لیں نہیں میری دلی تمنا ہے کہ آپ کھانا کھا لیں میری دلی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر پہ چلے جائیں ارے بھائی آپ جیسے بزرگ ہمارے گھر پہ پہنچ جائیں قدم رکھ دیں اس طریقے کے الفاظ میری دلی تمنا ہے دلی خواہش الحمد للہ اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریف تیرے لیے اور رف الدین کا مطلب بھی بار بار یہی ہے غور کر کے آپ دیکھیں میرے بھائی ہو بڑے پیار سے تم سے کہتا ہوں آپ ہمیں ہمارے عقیدے سے نہ روکیں جب دو فوجیں لڑتی ہیں آپس میں دو فوجیں تو ایک ہارتی ہے ایک جیتتی ہے ایک کو شکست ہوتی ہے ایک فتح پاتی ہے تو جو قوم ہار جاتی ہے وہ اپنے ہتھیاروں کو نیچے ڈال دیتی ہے زمین پر اور اپنے ہاتھ اٹھا لیتی ہے گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہی ہے آئے میری حریف قوم میں تمہارے سامنے اپنے سارے ہتھیار ڈال دیے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تم سے لڑ سکوں میں نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے ہیں تم میرے ساتھ جو معاملہ کرو کر سکتے ہو گرفتار کر لو جو کرنا چاہو کرو میں نے ہتھیار نیچے ڈال دیے ہاتھ اٹھا لیے میں اس لائق نہیں کہ میں تم سے لڑ سکوں میں جب رف الدین کرتا ہوں تو یہی عقیدہ ہمارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اے اللہ میں دیکھ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں یعنی میرے پاس جتنے بھی آستر تتر شستر تھے میں نے سب کو زمین پر پٹک دیا ہے اے اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں تیرا مقابلہ کر سکوں اے اللہ میں تیرے دربار میں ہوں تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے رکو میں جا رہے ہیں تو ہم الدین کر رہے ہیں اے اللہ دیکھ میں یہ عبادت کرنے جا رہا ہوں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں میں زندگی وفا کرے یا نہ کرے لیکن میں نے اپنے سارے ہتھیار تیرے سامنے ڈال دیے میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں تیرا مقابلہ کر سکوں رکو کے بعد اٹھا تو سب اللہ علیہ حمیدہ رب الدین کر رہا ہوں اللہ میں پھر اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں تو اس سے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے اپنے سارے ہتھیاروں کو زمین پر ڈال دیا ہے میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں تیرا مقابلہ کر سکوں بار بار بندہ اس بات کا اعتراف کر کے اللہ سے گویا اپنی بے کسی اور اللہ کے حاکم اور اپنے محکوم ہونے کا اعلان کرتا ہے اللہ کے معبود اور اپنے عابد ہونے کا اعلان کرتا ہے اپنے غلام اور اپنے مالک کے مالک ہونے کا اقرار کرتا ہے اے اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں تیرا مقابلہ کر سکوں یہی اللہ کے نبی کا طریقہ تھا اللہ اکبر کھڑے ہو گئے اللہ کھڑے ہو کر درخت تیری عبادت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے تجھے درختوں کی عبادت زیادہ پسند ہو تو دیکھ تیرا یہ بندہ کھڑے ہو کر دعا پڑھ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین اے اللہ اگر تجھے درختوں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو میری سدا کو تو قبول فرما لے رکو میں گئے اللہ اکبر کہہ کر اے اللہ ہو سکتا ہے تجھے درختوں کی عبادت نہیں چرندوں کی پرندوں کی عبادت زیادہ پسند ہو تجھے چوپایوں کی عبادت زیادہ پسند ہو بھینس بکری گائے کی تصویر زیادہ پسند ہو اگر یہ ادا تجھے پسند ہے تو دیکھ میں نے وہ شکل بھی بنا لی میں نے چار پیر والے جانوروں کی شکل بھی اختیار کر لی میں رکو میں بھی چلا گیا اے اللہ اگر تجھے جانوروں کی ادا پسند ہے تو اے میرے پروردگار تو پھر تو میری اس حیت کو قبول فرما لے میری اس ادا کو قبول کر لے سب سے آخر میں آدمی سجدے میں چلا گیا ماتھا ناک پیشانی پیر گھٹنے سب زمین پر رکھ دیے جیسے زمین پر کیڑے مکوڑے زمین پر رینگ کر چلتے ہیں ان کی ساری چیزیں زمین پر ہوتی ہیں اے اللہ اگر تجھے درختوں کی عبادت اور چوپایوں کی عبادت زیادہ پسند نہیں ان کیڑے مکوڑوں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں نے تیرے بندے نے وہ شکل بھی اختیار کر لی ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح اپنے سارے اجزا کو زمین پر چپکا دیا ہے اے میرے پروردگار اگر تجھے اس ذات کی کیڑے مکوڑوں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ تیرا بندہ وہ شکل بھی کر چکا ہے ہی خوش ہوئے نہ اس کی شانتی کو آتما کو شانتی ملی اور اب تو یہ بھی نہیں ہوتا اب تو چالیس پچاس ساٹھ کی اسپیڈ پہ ہیرو ہونڈا چلا رہا ہے راستے میں پچاس کلو کی ہنومان کی مورتی ملی وہ ہیرو ہونڈے کی اسپیڈ بھی ڈھیلی نہیں کرتا دس کلو کی کھوپڑی ہلائی اور آگے بڑھ گیا ہو گئی پوجا اب تو وہ رکنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے اپنے بھگوانوں کو جو آدمی اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے دو منٹ کا وقت نہ دے سکے وہ اپنے بھگوانوں پر جان کیا دے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں بڑے پیار میں تم سے کہوں گا اس ہندو قوم کو سمجھانا تمہاری ذمہ داری ہے آج یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے آج اس کو سمجھاؤ آج یہ مورتی پوجا کر رہی ہے جبکہ رگ وید میں جو مورتی پوجا کا ورن آیا ہے کہ مورتی پوجا کرو تو وہاں یہ آیا ہے کہ مٹی کی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا کرو رگ وید میں جو مورتی پوجا آئی وہاں یہ ہے کہ مٹی کی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا کرو تو مٹی کی بنائی ہوئی مورتی وہ نہیں جو آج انسان سمجھ بیٹھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے اور پوجا کا مطلب ہوتا ہے سیوا خدمت یعنی انسانوں کی خدمت کرو مطلب یہ تھا باپ کی پوجا کرو یعنی باپ کی خدمت کرو رگ وید میں آیا باپ کی پوجا کرو اور پوجا کا مطلب خدمت تو پوجا کا مطلب ہوتا ہے خدمت مٹی کی مورتی کی پوجا کرو تو آئے انسان اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مٹی کی مورتی نہیں بلکہ ہم نے جو مورتی بنائی ہے تجھے جو مٹی سے بنایا ہے انسان کو بھی ہم نے مٹی سے بنایا ہے ہم نے جو مٹی کی مورتی بنائی ہے انسان تو اس کی پوجا کر یعنی اس کی خدمت کر یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو ہندو بھائیوں کو بتانا پڑے گی کہ آپ جو مورتی پوجا کر رہے ہیں وہ چیز صحیح نہیں ہے بلکہ انسانوں کی خدمت کرو لئیسا منا ملوق کبھی رنا وہ ملم شفق صگیر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی مسلمان ہی نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت و پیار نہ کرے یہ چند بنیادی باتیں تھی میرے دوستوں مسلسل کئی روز کے پروگرام کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے کل بھی پروگرام اور کل تو دو دو پروگرام پھر اگر موقع ملا تو پرسنل پروگرام پھر ہمارا ٹکٹ ہے اس لیے میرے دوستوں وقت کم ہی صحیح سنیے کم لیکن عمل زیادہ کیجیے چلتے چلتے میں ایک بات اور بتا جاؤں ہمارے بہت سے مولوی سرزمین پر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا لمبا خطبہ تھوڑی کیا ہے کہتے ہیں مولانا بہت سے لوگ تو ہمارے اوپر بھی کہتے ہیں کہ تین تین گھنٹہ ارے اللہ کے نبی بھی کہیں بولے لیکن سن لیجئے میں آج آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں اللہ کے نبی کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ لمبا خطبہ کوئی تھا تو وہ حجت الوداع کے موقع پر تھا لیکن وہ بھی آج کے کمپیوٹر ٹائم کے لحاظ سے اگر جوڑا جائے تو قسم خدا کی وہ بھی پچیس منٹ سے زیادہ کا خطبہ نہیں تھا پوری زندگی کے سب سے زیادہ پوری زندگی میں جو سب سے بڑا خطبہ آپ نے دیا وہ ہجت الوداع کے موقع پر لیکن وہ بھی ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً پچیس منٹ سے زیادہ نہیں تھا لیکن میرے دوستو اللہ کے نبی کو صرف کہنا پڑتا تھا عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام موجود تھے آپ کو برائیوں سے نہیں روکنا پڑتا تھا برائی کرتے ہی نہیں تھے وہاں صرف کافر اور مسلمانوں کا معاملہ تھا آپ نے کہا الہ اللہ اللہ کی اصل دعوت تھی صحابہ کو آپ یہ نہیں کہتے تھے ٹی وی ہٹاؤ یہ تو آج ہمیں نہ کہنا پڑ رہا ہے نا ٹی وی ہٹاؤ صحابہ کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا بیڑی سگریٹ چھوڑو یہ تو ہمیں کہنا پڑ رہا ہے بیڑی سگریٹ چھوڑ دیجیے صحابہ کو آپ یہ نہیں کہتے تھے کیوں ایک مرتبہ کہا شراب حرام یہ نہیں کہا ہٹاؤ شراب حرام تو مکہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ گئی حکم نکلا عمل فوراً اس لیے آپ صرف اتنا کہتے تھے یہ کرو وہ ہو جاتا تھا لیکن آج تہتر تہتر فرقے بہتر بہتر فرقے اب بہتر فرقوں کی بات کو سمجھانا ہوگا تو ظاہر بات ہے بہتر باتیں بھی پیش کرنا پڑیں گی اور جب بہتر باتیں پیش کرنا پڑیں گی تو ٹائم تو زیادہ لگ ہی جائے گا اور پھر وہ عربی میں اور یہاں اردو میں اللہ کے نبی کو اردو میں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ صحابہ سمجھتے تھے عربی اور یہاں عربی کا ٹرانسلیشن پھر اس کا مفہوم پھر اس کی تفسیر اب قرآن تو اتنا ہی تھا لیکن آپ دیکھ لیجیے مفسرین نے اس کو دس دس جلدوں میں بڑھا دیا کیوں ارے قرآن تو اتنا ہی تھا نا اللہ کے نبی کے دور میں لیکن آج قرآن کی اتنی اتنی موٹی دس دس جلدیں کیوں ہو گئی کیونکہ سمجھانا پڑ رہا ہے آج مولویوں کو قرآن کی تفصیلیں لکھ کر سمجھانا پڑ رہا ہے حدیث تو اتنی ہی تھی لیکن آج بخاری شریف اس کی بھی شرح فتح الباری مشکات شریف تو اس کی شرح مراحت المفات یہ سب کیوں لکھی جا رہی سمجھانے کے لیے یعنی کام بڑھتا جا رہا ہے جب مولویوں نے کتابوں میں بڑھانا شروع کر دیا تو ہمیں بھی اپنا ٹائم تقریروں میں بڑھانا پڑ رہا ہے اس لیے تاکہ میں آپ کو سمجھا دوں سمجھا سکوں اور صحیح راستے پر لا سکوں یہ آج ہمارے مولویوں کی بہت بڑی کمی کا آ کر کے صاحب تین تین گھنٹہ آپ کیوں بولتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی کبھی اتنا لمبا خطبہ دیا ہے ہاں میرے بھائیوں آپ سوئیے بھی آرام بھی کیجیے تحجد میں اٹھیے فجر میں پڑھیے یہ سارے کام کرنا ہے لیکن درس کا وقت ہو درس بھی سنیے تقریروں کا وقت ہو تقریروں کو دیجیے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا دیکھیے اتنے بڑے سیاست نا لیکن اخلاق کا وقت اخلاق کو دیا قرآن کا وقت قرآن کو دیا عبادت کا وقت عبادت کو دیا وہ کو سائنس یہ سیاست میں ہوتے ہوئے بھی پالیٹکس میں ہوتے ہوئے بھی اس آدمی کو قرآن کی تفسیر کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکی یہاں تک کہ حکومت بھی نہیں روک سکی اور جب اس کی تفسیر چھپ کر سامنے آئی تو حکومت خود اس پر اپنی مہر اشوک لاٹ کی مہر لگا کر آج دے رہی ہے ذرا غور کیجئے میرے دوستو ایسی چیز آپ اپنے اندر بھی پیدا کیجیے یہ چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس سوا دو گھنٹے کے خطاب کے بعد میں آپ سے رخصت ہوتے ہوئے اتنا کہتا ہوں کہ آپ زیادہ کچھ نہ کرتے ہوئے پکے پانچ وقت کے نماز کے پابند بن جائیے اسلام کے باریک باریک کے کاموں پر اگر عمل نہ کر پائیں تو کم سے کم جو موٹے موٹے احکامات ہیں اس اس کو عمل پر تو کر لیں پھر موقع ملا کل انشاءاللہ کسی موقع پر تو مرد اور عورتوں دونوں کے بارے میں کل خطاب ہوگا عورتوں کے موضوع پر بھی کچھ ڈسکس ہوگی اور ساتھ میں ٹیلی ویژن جیسی برائی جو آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں جگہ لے رہی ہے اس پر بھی میں بولوں گا لہذا جس کے پاس جگر گردا اور کلیجہ ہو وہ آئے سننے کے لیے کیونکہ یہ بڑی محنت والی بات ٹی وی کے خلاف اتنا کھل کر کیوں بول دی اللہ کے نبی نے کہا کہ ادا المرا تو ادا مرت جب عورت گزرتی ہے راستے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت جب راستے سے گزرتی ہے اور وہ مردوں کے بیچ سے گزر جائے تو وہیا کزا و کزا پھر آپ نے خود تشریف فرمائی آنی جو عورت خوشبو لگا کر راستے سے نکلے اور خوشبو سے مراد عطر نہیں ہے ہر وہ چیز جو خوشبو والی ہو تیل بھی خوشبو والا ہے پاؤڈر میں بھی خوشبو ہے کریم میں بھی خوشبو ہے لپسٹک میں بھی خوشبو ہے یہ تمام چیزیں اس خوشبو میں داخل ہیں المرا تو ازا مرت جب عورت گزرتی ہے اور مردوں کے بیچ سے مجلس سے بل مجلس مجلس سے گزرتی ہے لوگوں کے بھیڑ سے گزرتی ہے فہیا کزا و کزا و کزا یعنی زانیا زانیہ وہ عورت زانیا ہے زانیا ہے زانیہ یہ عربی لفظ ہے زانیا اس کا ترجمہ اگر میں اردو میں کر دوں تو آپ برا مانیں کہ مولوی صاحب آپ ایسا کیوں کر دیے اس کا ترجمہ ہے وہ عورت رنڈی ہے رنڈی ہے رنڈی ہے جاؤ جو کرنا ہو کرو کیا کرو گے تم عربی میں نازدانیہ کہا ہے ہماری ہی نا ماں بہنیں گھوم رہی ہیں آج بازاروں میں اور کون جا رہا ہے سنہار کی دکان پہ دیکھو تو ہماری عورتیں سونا خرید رہی ہیں انگوٹھی وہ لے رہی ہیں وہ نبی جس نے کہا جب امام بھول جائے عورت پیچھے نماز پڑھ رہی ہو بجائے رکو کے سجدے میں چلی جائے تو عورت کو اتنا کہنے کا حق نہیں کہ سبحان اللہ اور الحمد بھی کہے عورت کو حکم دیا کہ یہ تین انگلی اٹھا کر اس طریقے سے مارے تصویر کا حکم دیا تین انگلی اٹھا کر تالی مارے تاکہ امام سمجھ جائے کہ میں بھول گیا ہوں سبحان اللہ کہنے کا حق نہیں دیا میرا نبی جب عورتوں کو وہ بھی نیک لوگ نمازیوں کے سامنے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے آج یہ فتبہ کیا ہمارے باپ نے اور آپ کے باپ نے دے دیا ہے کیا میری عورتیں بازاروں میں جا کر چپل خریدیں جوتے خریدیں کپڑا خریدیں سنگار کا سامان خریدیں سونا اور چاندی خریدیں کپڑا کتنے روپے لیٹر ہے جا کر بات کریں یہ حق کس نے دے دیا عورتوں کو کس نے یہ حق دیا میرے بھائیوں ایسی عورتیں جب بازاروں میں جاتی ہیں ایسی عورتوں کو میرا آقا کہہ رہا ہے زانیاں زانیاں زانیاں ایسی عورت ہے ہے ہے ہمیں اور آپ کو حق ہے کہ ہم روکیں انشاءاللہ پوری بات کل میں انشاءاللہ شاء آپ کو بتاؤں گا کہ آج عورتوں میں کیا بے پردگی ہے اور یہ ساری دین کس کی ہے یہ ساری کی ساری خرافات ٹیلی ویژن کی دین ہے ٹیلی ویژن کی خرافاتیں آج ہماری بیٹیاں اور بہویں پڑھ رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اور آج وہ ساری حرکتیں کر رہی ہیں انشاءاللہ اس کے موضوع پر کل بحث ہوگی آئے ہم سب دعا کرتے ہیں بار اللہ سے پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ قیامت کا جو دردناک منظر پیش کیا گیا اے اللہ ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنے کا کی توفیق ادا فرما اے بار اللہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے ہمیں بچا لے اے اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون راحت نصیب فرما بار راہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی ستیہ مارگ پہ چلنے کی دے اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں جو لوگ میں بھڑک رہے ہیں ابھی ان کو سجدے کی کیفیت نہیں معلوم اللہ ان کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے اللہ میری پیشانی ہم جماعت اہل حدیث کی پیشانی تو نے بڑی مبارک بنائی ہے یہ پیشانی کٹ تو سکتی ہے لیکن در غیر پر جھک نہیں سکتی اے بار لاہ اس پیشانی کو صرف اپنے در پہ جھکانے والا بنا دے کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچا لے اے بار اللہ ہماری پیشانی کو اور مبارک بنا دے اے اللہ ہم تج سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر خاتمہ فرمانا ربنا ظلمنا انفسنا تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین